حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے انہوں نے کہا میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کچی اینٹوں پر بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے قضاء حاجت کرتے دیکھا سنن نسائی حدیث نمبر تیئیس